اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا فرما دیے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے